تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی نے کبھی خلاف حق بات نہیں سنی نبی علیہ وسلم کے دور کے جتنے لوگ بھی تھے جن سے نبی علیہ السلام کی گفتگو ہوئی وہ سب اس بات کی شہادت دینے والے تھے اگرچہ مخالفین بھی تھے وہ بھی وہ بھی اس بات کی شہادت دینے والے تھے کہ وہ بھی اس بات کی شہادت دینے والے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی چھوٹ نہیں نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ سچے انسان ہیں حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے پھر یہ کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کس نے فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلات نت کو بھی فرماتے تھے گفتگو بھی فرماتے تھے نبی علیہ السلاط والسلام کی گفتگو بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ مفہوم نبی السلام کے دل میں ڈالتے نبی علیہ السلام کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے یہاں ایک بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نبی علیہ السلاط والسلام نے اس کو پڑھا اس کو تلاوت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان مبارک سے گفتگو فرماتے تھے اس کو نطق کہتے ہیں قرآن مجید کس زبان مبارک سے لوگوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا نبی علیہ السلاط والسلام کی گفتگو کس زبان مبارک سے لوگ سنتے تھے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنتے تھے قرآن مجید بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا اور نبی علیہ السلام جو گفتگو فرماتے تھے وہ بھی اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی گفتگو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ آج بھی دنیا کی یونیورسٹیوں میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے نصاب میں نبی علیہ السلام کی گفتگو شامل ہے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی گفتگو میں فرق ہے جسے بات معلوم ہوتی ہے زبان ایک ہے مگر کلام ایک کرنے یہ کلام جو نطق ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ کلام جو قرآن مجید ہے یہ نبی اسلام کا کلام نہیں یہ خالق کائنات کا کلام ہے تو الفاظ کی فصاحت و بلاغت لیکن اس کے اندر بھی کلام کے اندر فرق ہے اور جو صاحب فہم ہیں جو ادب سے زبان سے قواعد سے تعلق رکھتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں یہ خالق کائنات کا کلام ہے تیسری بات چیت جی، کہ قرآن مجید کا انداز بیان یہ منفرد انداز بیان ہے عمدہ انداز بیان ہے اور پھر بڑے سے بڑے شاعر کا آپ کلام اٹھا کر دیکھیں اس کے سارے شعر ایک جیسے معیار کے نہیں ہوں گے کوئی کمزور ہوگا کوئی اونچے درجے کا ہوگا لیکن قرآن مجید الحم سے الناز تک تمام آیات کے اندر دیکھیں اس کے بیان کا جو انداز ہے اس کے اندر عمدگی کی کیفیت یکساں پائی جاتی ہے پہلی آئے سے لے کر آخری آئے تک اس کے اندر فرق نہیں پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کی جو پہچان ہے پہچان یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں عمدہ ہیں وہ باتیں ساری کی ساری فائدہ مند ہیں اور اس کے ساتھ یہ باتیں باہمی طور پر مربوط ہیں کسی میں کوئی اختلاف نہیں آج دنیا کے بڑے سے بڑے شاعر کا کلام آپ دیکھ لیں جو بات اس نے دس سال پہلے کہی ہوگی اس میں اور جو پانچ سال پہلے کہی ہوگی اس میں اور جو آج کہہ رہا ہے اس میں فرق موجود ہوگا علامہ اقبال جو ہمارے بہت اونچے شاعر ہیں ان کی شاعری کے ادوار کیے گئے ہیں کہ پہلی شا... پہلے دور کی شاعری میں انہوں نے یہ کہا دوسرے دور کی شاعری میں اس سے مختلف کہا تیسرے دور کی شاعری میں اس سے مختلف کہا لیکن قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا تیئیس سال میں نازل ہوا پہلی آیت جو نازل ہوئی پہلی پانچ آیتیں جو نازل ہوئیں اور آخری آیت جو نازل ہوئی آپ دیکھیں کہ مضامین کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ساری کی ساری آیات انسان کے فائدے کی ساری کی ساری آیات معیار کی یکسانیت میں اور ساری کی ساری آیات کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ آپس میں مربوط ہے اس کے اندر ٹکراؤ نہیں پایا جاتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں یا خالق کائنات کا کلام ہے پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو پیشین گوئیاں بیان ہوئی تھیں کہ کام ابھی نہیں ہوا قرآن مجید میں اس کی خبر موجود ہے غزوہ بدر میں ایمان والوں کی کامیابی نو سال پہلے بیان ہو گئے رومی اور ایرانی سلطنت میں لڑائی تھی ایران غالب آ گیا روم مغلوب ہو گیا قرآن مجید نے پہلے خبر دے دی کہ روم کو دوبارہ غلبہ حاصل ہوگا اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس وقت ہم قبل کی تبدیلی کا حکم دیں گے یہودی یہ اعتراضات کریں گے اور جس وقت یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا یہودیوں نے وہی اعتراض کیے جو اعتراض اللہ نے قرآن مجید میں پہلے بیان فرما دیے تو اسی طرح سے اور بھی بہت سی پیشین گوئیاں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جیسے قرآن نے خبر دی اسی کے مطابق بات کے اندر ہوا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام اس کا کلام ہے کہ جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے پھر یہ کہ اس قرآن مجید کے اندر اعجازی کیفیت پہ آتی ہے قرآن مجید کا چیلنج تھا اور آج بھی ہے کہ اگر کسی کو شک ہو یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دے اور جب ایک چھوٹی سی صورت بھی جیسی بنا کر دکھانے سے تم قاصر ہو اور پھر اللہ نے یہ بھی چیلنج فرمایا قرآن مجید میں تم اکیلے نہیں بلکہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں جتنے ماہرین ہیں سب کو جمع کر لو سب مل کر ایک جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو آج قرآن مجید کو نازل ہوئے صدیاں بیت گئی لیکن آج تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی نہیں بنا سکا وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی رضی عنہ سے بغض رکھتے ہیں اور بغض کی وجہ سے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مجید صاحب کرام نے مرتب کیا اس میں کچھ چیزیں نکال دیں کچھ چیزیں داخل کر دیں انہوں نے دو صورتیں بنائیں ایک صورت کا نام صورت الحسنین رکھا ایک صورت نام صورت الفاطمہ رکھا لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے وہ بنائی لیکن اس کو پیش کرنے کا حوصلہ ان کو آج تک نہیں ہو سکا یہاں تک کہ اپنے ملک کے اندر بھی انہوں نے جو قرآن مجید چھاپے ہیں ان کے اندر ان صورتوں کو شامل کرنے کا ان کو حوصلہ نہیں ہوا کیونکہ دیکھتے ہی پڑھنے والا محسوس کر لے گا کہ یہ کلام خالق کائنات کا کلام ہے اور یہ کلام اس کے اندر گھسیڑا ہوا کلام تو یہ بنیادی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اسی کی کتاب ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے دو کتابیں نازل فرمائیں قرآن مجید ان کے آخر میں نازل فرمائیں اور قرآن مجید کو ان کتابوں کے مقابلے میں بھی امتیازی خصوصیات حاصل ہیں جس کے بارے میں کل رات کو تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اب یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس عظیم نعمت کی قدردانی کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ اس پر ایمان قرآن مجید کے بارے میں ایمان کیا سب سے پہلی بات یہ کہ الحمد لے کر الناس تک یہ پورا کلام کس کا ہے اللہ کا کلام ہے اس بات پر ایمان ہو دوسرا اس بات پر ایمان ہو کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بات غیر حقیقی نہیں جو باتیں بھی بیان فرمائی ہیں وہ قطعی ہیں اور یقینی ہیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے لیکن قرآن مجید کے اندر بیان کردہ کسی بات کے اندر کوئی خیم خامی موجود نہیں تیسری بات یہ <clears throat> قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں اور اس سے پہلی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان میں کوئی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن مجید اور اس سے پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کتابیں اللہ کی ہیں اس لیے اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ عقیدہ بھی کافرانہ عقیدہ ہوگا کیوں کہ قرآن مجید نے خود خبر دی ہے کہ پہلی کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں جب میں پہلی کتابوں کو اصل حالت میں موجود مانوں گا تو میں کس کی خبر کا انکار کر رہا ہوں قرآن کی خبر کا انکار کر رہا ہوں اور قرآن کی خبر کا انکار یہ کفر ہے تو یہ بات مانی پھر ایک گروہ وہ اٹھا جس نے کہا کہ پہلی کتابیں بھی محفوظ نہیں قرآن مجید بھی محفوظ نہیں تو یہ نظریہ بھی کافرانہ نظریہ ہوگا کیونکہ قرآن اس کی خبر دے رہا ہے کہ انا نہنو نزل نہ ذکر و انا لہو الحافظ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں کیا کسی کے لیے کوئی ممکن ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہو اس کے اندر کوئی مداخلت کر سکے یہ ممکنات میں سے نہیں تو لہٰذا یہ دونوں نظریے جو قائم کیے گئے ہیں کہ پہلی کتابیں بھی اصل حالت میں ہیں یہ بھی کفر ہے اور قرآن مجید اپنی اصل حالت میں نہیں یہ نظریہ اختیار کرنا یہ بھی کفر ہے تو یہ نظریہ یہ نظریہ رکھیں گے کہ قرآن مجید اصل حالت میں ہے اور باقی کتابیں اپنی اصل حالت کے اندر موجود نہیں پھر یہ ایک عقیدہ اختیار فرمائیں گے کہ جتنی کتابیں پہلی ہیں ان سب پہ عمل منسوخ ہو چکا ہے اور قرآن مجید جو ہے یہ ناسخ ہے منسوخ کرنے والا ہے اور قیامت تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی جو قرآن مجید کو منسوخ کر سکے تو قرآن مجید ناسخ ہے اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ جی ہمارے بڑے پر ہمارے پیشوا پر کتاب نازل ہوئی ہے کتاب اقدس یہ قرآن ہے کتاب مقدس یہ کتاب جو ہمارا بڑا ہے اس پہ نازل ہوئی ہے کتاب اقدس اس کتاب اقدس نے قرآن کو منسوخ کر دیا ہے تو یہ نظریہ بھی کافرانہ نظریہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے اور گرد و نواح کے اندر ایسے جو لوگ کتنوں کی شکل میں موجود ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں تو سب سے پہلی قدردانی وہ ہے اس پر ایمان اور ایمان کے اندر کیا باتیں ضروری ہیں وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی دوسری ذمہ داری قدردانی قرآن مجید کی وہ ہے اس کا ادب اور احترام ادب اور احترام ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو یا خواتین جو ماہانہ مجبوری کی حالت میں ہوں یا بچہ جننے کی ناپاکی کی حالت میں ہوں وہ قرآن مجید کو زبانی نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کو زبانی بھی بے غسل ہونے کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا اب قرآن مجید کی دعائیں ہیں آپ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں اور بے غسل ہونے کی حالت میں ہیں اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں تو کیسے پڑھیں تو اس کا میں ایک اندازہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس کو اختیار فرما لیں جیسے ربنا آتینا فی دنیا حسنا یا قرآن مجید کی قرآن مجید کا حصہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا یہ دعا قرآن مجید کا حصہ ہے قرآن کی آیت ہے تو آپ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ بے غسل ہونے کی حالت میں ہیں قرآن زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے جب زبانی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کریں اس سے پہلے اللہ لگا دیں اللہ ربنا آتی نا فی دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنت بننا اب یہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی لفظ کم ہو جائے لفظ بڑھ جائے وہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی یاسین بل قرآن الحکیم اگر آپ اس کو پڑھ لیں یاسین بل کتاب الحکیم تو قرآن کی آیت نہیں رہے گی تو قرآن کی آیت وہی ہوگی کہ پورے الفاظ کے ساتھ ہو اور وہی الفاظ ہوں جو اس آیت کے اندر اللہ نے نازل فرمائے اگر آپ قرآن الفاظ کو بھی ایک دوسرے کی جگہ پہ لگا دیں گے تو قرآن کی آیت نہیں رہے گی تو لہٰذا جو دعائیں قرآن مجید کی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں بے غسل ہونے کی حالت میں تو اس کو اللہ عمہ لگا کر ادا کریں تو قرآن کی آیت نہیں رہے گی وہ خالی ستاً دعا بن جائے گی دوسرا ادب احترام یہ ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا تو بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بے غسل ہونے کی حالت میں قرآن مجید زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کی جلد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کے اوپر جو چڑھا ہوا کپڑا ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے جو علیحدہ غلاف ہے جس میں قرآن مجید کو آپ لپیٹتے ہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اب قرآن مجید کو آپ نے پڑھنا ہے آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں زبانی پڑھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن مجید کی اوراق پلٹنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے آپ پین استعمال کریں گے یا وہ کپڑا استعمال کریں گے جو جسم پر چڑھا ہوا نہ ہو رومال ہے اس کو آپ استعمال فرمائیں گے لیکن یہ ہے کہ قمیص اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے قمیص کا بازو آستین اس کو آپ استعمال نہیں فرما سکتے تو یہ بات مسئلے کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھیں گے پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کو پاک اور اونچی جگہ پر رکھیں گے اس کا ادب احترام کا یہ یہ پہلو بھی اختیار کرنا ضروری ہے قرآن مجید کی طرف پاؤں نہیں کریں گے قرآن مجید کی بلا ضرورت اس طرف پیٹ نہیں کریں گے اگر پڑھائی ہو رہی ہے اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہیں تو یہ پیٹ مجبوری کی حالت میں ہے اس کی گنجائش ہے لیکن کوشش فرمائیں کہ اس کو پیٹ میں پاؤں تو بالکل نہیں کر سکتے پیٹھ ضرورت کے تحت کی جا سکتی ہے بلا ضرورت پیٹ کرنا بھی یہ بھی خلاف ادب ہے اس کے بعد ایک عادت ہمارے حفاظ حضرات کی بھی ہے کہ قرآن مجید ہے اس کو رکھتے ہیں تو یہ اوپر کا حصہ یہ سیدھا حصہ ہے اس کو یوں رکھنے کے بجائے قرآن مجید کو یوں رکھ دیتے ہیں تو یہ قرآن مجید کو الٹا رکھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے اس بارے میں بھی حفاظ کو بھی اور پڑھنے والے طلباء کو بھی اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو الٹا نہیں رکھنا چاہیے قرآن مجید کو سیدھا رکھنا چاہیے تو یہ جس قدر آپ ادب احترام کریں گے اسی قدر قرآن کی برکات حاصل ہوں گی اس کے بعد تیسری جو قدردانی کی صورت ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے جس کو تجوید اور ترتیل کہتے ہیں وبا قرآن مجید کو اگر صحیح طریقے سے نہ پڑھیں تو قرآن مجید اس کے لیے دعائیں لانت کرتا ہے اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا سیکھنا ہے اور یہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے میں نے رات بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ کل انتیس حروف ہیں اور بارہ علامات ہیں انتیس اور بارہ اکتالیس اگر ایک دن بھی ایک چیز کو لگا دیں تو اکتالیس دن میں نہیں دو مہینے میں تین مہینے میں تو آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھا جا سکتا ہے اللہ نے اپنے قرآن کو بہت آسان بنایا اب حضرت میں کہاں سیکھوں آج تک تو میں نے سیکھا نہیں اب میری عمر پچاس ساٹھ سال کی ہو گئی میرے محترم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انہوں کے والد ماجد ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سیکھنا شروع کیا ہے نبے سال کی عمر اگر ان کے لیے نوے سال عمر میں سیکھنا ایپ نہیں تو میرے اور آپ کے لیے پچاس ساٹھ سال عمر میں سیکھنا یہ کیسے ایپ ہو سکتا ہے جیسے ہی موقع ملے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے طریقے کے مطابق سیکھنا ضروری ہے پھر تلاوت کے لحاظ سے جو دوسری بات ضروری ہے وہ ہے اس کا تسلسل آج جذبہ چڑھا پانچ پارے پڑھ لی پھر مہینوں اس کو قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا یہ نہیں نبی علیہ صاحب السلام کے ارشاد جرامی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑا عمل ہو لیکن اس کے اندر ہمیشہ ہی پائی جائے تو آپ اتنا قرآن مجید روزانہ پڑھیں کہ جس کے اندر ناغا نہ ہو کوئی مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے وگر نہ اس کے اندر ناغا نہ ہو اور ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ کم سے کم سال میں دو مرتبہ اس کو مکمل ضرور کرے اور حضرت کا اپنا معمول کیا تھا حضرت کا اپنا معمول رمضان المبارک میں تو یہ تھا کہ حضرت اکسٹھ بار قرآن مجید مکمل فرماتے تھے ایک بار دن میں ایک بار رات میں اور ایک بار پورے مہینے میں نماز تراویح کے اندر تو دن میں ایک بار تو تیس دن اور رات میں ایک بار تو تیس راتیں تیس اور تیس ساٹھ اور ایک بار نماز تراوی میں مکمل فرماتے تھے اور اگر انتیس دن کا رمضان ہو گیا تو پھر یکم شوال کی رات کو بھی مکمل فرماتے تھے تو اس طریقے سے عید میں مکمل فرما لیا تو ساٹھ کا عدد جو ہے وہ پورا ہوتا تھا تو اکثر بار قرآن مکمل فرماتے تھے اور یہاں ترغیب کے طور کے بعد گزارش کر دوں کہ حضرت کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کو مرتب فرمایا ہے اٹھاون سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہو گیا آج آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو شاید کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں ان کو پڑھ بھی نہ سکے جو اللہ نے ان سے کتابیں لکھوائی ہیں یہ ان کی مصروفیت اور اس کے علاوہ موجودہ سعودی عرب سے لے کر موجودہ کشمیر تک کے وہ چیف جسٹس تھے یہ ذمہ داری بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ چیف جسٹس سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے نہیں بلکہ عرب سے لے کر کشمیر تک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس مصروفیت کی کیفیت اور مصروفیت کا اندازہ اس سے فرما لیں کہ اندلس کے جج صاحب کو خیال آیا کہ میں فقہ کا تو الحمدللہ ماہر ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے بڑے بڑے فوکہ سے علماء سے سیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی عظمت سے ان سے استفادہ کر لوں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضرت سے پڑھتا تھا اور حضرت کوئی بات بیان فرما رہے ہوتے تھے مسائل بیان فرما رہے ہوتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہی نازل ہو رہی ہے تو لہذا قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں بھی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر لوں اندلس میں جج تھے اس زمانے میں جج کی اہمیت آج کے جج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی تو انہوں نے اپنی نوکری کو چھوڑا حضرت سے استفادے کے لیے اندلس سے چلے بغداد آئے آ کے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت میں یہ ملازمت چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے اس پہ ورو پڑے کہا کہ حضرت میری کوشش کو دیکھیں میرے ارادے کو دیکھیں سفر کتنا ہے اس زمانے کے اندر آج کل کی سہولیات تو موجود نہیں تھیں فرمایا کہ سفر کتنا ہے پھر حضرت یہ بات بھی دیکھیں کہ ملازمت کتنی بڑی ہے میں نے اس کو بھی چھوڑا ہے تو آپ میرے اس اخلاص کی وجہ سے آپ مہربانی فرمائیں حضرت سوچنے میں مصروف تھوڑا سوچا پھر فرمانے لگے ہاں ایک وقت ہے جو میں تمہیں دے سکتا اگر تم اس وقت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو میں حاضر ہوں پوچھا کہ کون سا وقت کہ تہجد کی نماز میں میں یہاں وضو کرتا ہوں یہاں آ کے نوافل ادا کرتا ہوں تو وضو کی جگہ سے نوافل نوافل کی جگہ تک آنے تک اگر تم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو میں حاضر ہوں کائسہ فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا میں نے حضرت میں تیار ہوں میں رات کو سوتا نہیں تھا پوری رات مطالعے میں رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اونگ اور حضرت اتنی دیر میں اس جگہ سے اس جگہ تک آ جائیں اور میرے آج کے سبق کا نعہ ہو جائے گا تو انہوں نے استفادہ کیا اس مصروفیات کے باوجود بھی حضرت کی تلاوت کتنی تھی اور میں سات پارے روزانہ تلاوت فرماتے تھے اس مصروفیات کے باوجود بھی سات پارے روزانہ حضرت کی تلاوت کا معمول تھا اس لیے کہ قرآن مجید حفظ تھا اور پھر عادت بنی تھی تو چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے تو یہ تسلسل ہے تو تلاوت کا تو جس قدر ہو سکے تلاوت کا معمول ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ بے شک کم سے کم مقدار ہو لیکن تلاوت کا معمول جو ہے روزانہ ہونا چاہیے اور یہ بات میں نے بارہا کئی دفعہ گزارش کی ہے تحادی سے نعمت کے طور پر پھرس کر دیتا ہوں جب میں لڑکا تھا تو اس زمانے کے اندر یہ گوشت بس یار خوری نہیں تھی گوشت کے بارے میں زیادہ کھانا پینا بھی نہیں تھا احتیاط کی بات ہوتی تھی تو ہمارے ہاں جب ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مہمان آتا تھا مہمان گھر آنا کوئی کسی دن ہوتا کوئی ہمارے رشتہ داروں میں کوئی گھر ہمارے ہاں مہمان ہوتا تھا تو ابا جی فرماتے تھے کہ جا کے مرغی لے کر آؤ مرغی لے آتے تو ابا جی خود اس کو ذبح فرماتے ہم پکڑتے تھے پھر اس کی بوٹیاں بناتے پھر ہماری والدہ ماجدہ اس کو پکاتی تھی اور اس دن ہم اتنے خوش ہوتے تھے مہمان بھی جی بھر کے کھاتے تھے ہم بھی خوش ہوتے تھے کہ آج ہم نے مرغی کا گوشت کھایا ہے آج کیفیت یہ ہے کہ آپ مہمانوں کو بلائیں ایک ایک مہمان کے سامنے پوری مرغی رکھ دیں وہ پوری مرغی کھا لے گا پھر بھی پیٹ پہ ہاتھ پھیرے گا کہ کوئی نہ کوئی خلا بھی باقی رہ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے جب اس بات پہ غور کیا تو یہ وجہ معلوم ہوئی کہ صورتحال یہ تھی کہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا خواتین آٹا گوند رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں ہانڈی پکا رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں ہانڈی برتنوں میں ڈال ہانڈی کا سالن برتنوں میں ڈال رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں قرآن کا پڑھنا گھر کے اندر یہ برکات ہی برکات آج ہمارے گھروں کے اندر کیونکہ قرآن نہیں اس کی وجہ سے یہ برکات بھی ہمارے اندر سے رخصت ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ادب اور احترام میں ایک بات یہ ہے تلاوت کے اعتبار سے کہ جن افراد کو خوش نصیبی کی وجہ سے قرآن حفظ ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے دل کو نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دل کے ساتھ یہ قرآن نبی علیہ السلام کے مبارک دل میں محفوظ تھا اور جن لوگوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے ان کے دلوں کو نسبت ہے نبی السلام مبارک دل کے ساتھ اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیا یہ جی، نماز تراوی میں قرآن سنانا ہے بس پورے سال پڑھنے کی ضرورت نہیں رمضان سے پہلے شابان میں لگے ہوئے ہیں کیا ہے جی وہ قرآن کو پھیرا دینا ہے سنانا ہے نہیں میرے محترم حفظ کرنے کا مقصد کیا ہے حفظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن مجید کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تلاوت کا معمول جاری رہنا چاہیے یہ ہے حفظ کا مقصد اور ہم نے اس حفظ کے مقصد کو کیا سمجھا کہ نماز تراوی میں قرآن سنانا ہے اس کے بعد پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں نہیں میرے محترم پورا سال قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ رہنا چاہیے اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ وہ حضرات جو امامت فرما رہے ہیں تو وہ جاہری قرت کے اندر جاہری نمازوں کے اندر وہ ترتیب سے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تاکہ پیچھے والے بھی مکمل قرآن سنتے رہیں تو ترتیب سے اس کو پڑھنا شروع کریں مقدار اتنی ہی پڑھیں جتنی وہ پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ترتیب سے اس کو پڑھنا شروع کریں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھاتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں امام کے پیچھے قرآد بھی نہیں کر سکتے وہ بارہ رکتیں سنتیں تو ضرور پڑھتے ہوں گے نوافل تو پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ تو مرضی پر ہے لیکن بارہ رکتیں سنتیں جو سنتیں موقع پڑھنا یہ تو لازم ہے میں ایسے کالج میں داخل ہوا ایک پروفیسر صاحب جو نماز کے بڑے پابند تھے تقبیر اولا میں نماز کے ساتھ نماز پڑھتے تھے مجھے فرمانے لگے کہ حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میں نماز تو باقاعدگی سے پڑھتا ہوں عرصے دراز سے پڑھ رہا ہوں لیکن میں یہ سنتیں ہیں یہ نہیں پڑھتا اس میں کوئی حرش تو نہیں میں نے کہا نہیں آپ سنتیں نہیں پڑھتے اس میں حرش تو کوئی نہیں کہ اللہ نے تو جواب نہیں لینا اس پہ اللہ نے تو فرضوں کا پوچھنا ہے کہنے بولے حرش تو نہیں بس ایک بات کا ہے کہ نبی علیہ السلام کا قرب نصیب نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بھی محرومی کا اندیشہ ہے کہنے کا یہ تو سب سے بڑا حرج ہے میں نے کہا اگر اس کو حرج سمجھتے ہو تو سنت میں چھوڑنے کی کبھی کوشش نہ کرو تو یہ سنتیں یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوگا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور سنتوں سے محرومی یہ حضرت کے قرب سے محرومی تو ہے ہی ہے شفاعت سے بھی محرومی کا اندیشہ ہے تو اس لیے اس میں کوتاہی فرضوں میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور سنتوں کے اندر بھی کوتاہی بالکل نہیں ہونی چاہیے تو یہ بارہ رکعتیں جو موقعہ سنتیں ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھاتے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں چاہیے بارہ رکعت موقعہ سنتوں کے اندر یہ قرآن مجید ترتیب سے پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید پختہ بھی ہوگا اور نماز کے اندر لذت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور برکات اور رحمتوں کا بھی اضافہ ہوگا تو اس لیے وہ حضرات جن کو اللہ نے حفظ کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس انداز کو اختیار فرمائیں تو یہ پریشانی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نہیں ہوگی اگر تراوی میں امامت مل گئی تو بہتر نہیں ملی تو قرآن کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ برقرار جو ہے وہ رہے گی پھر اس کے ساتھ ہی اس تلاوت کے سلسلے میں گزارش ہے ناظرہ والوں کو تو پڑھ دیکھ کے پڑھنا ہی چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار پڑھنی چاہیے لیکن جن لوگوں نے حفظ کیا ہے وہ بھی کچھ مقدار دیکھ کر پڑھیں کچھ مقدار جو ہے وہ قرآن مجید کی دیکھ کر پڑھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا زبانی پڑھنے میں صرف زبان کی عبادت ہو رہی ہے دیکھ کر پڑھیں گے تو زبان کی عبادت بھی ہوگی نگاہ کی عبادت بھی ہوگی اور جسم کو بھی ادب احترام کی حالت میں رکھنا پڑے گا پورے جسم کی عبادت بھی ہوگی تو اس لیے کچھ نہ کچھ مقدار باقی حفظ پڑھتے رہیں لیکن کچھ نہ کچھ مقدار جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ضرور بنائیں پھر اس کے بعد یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں کہ توجہ سے پڑھیں خیال کسی اور جگہ اور طرف جانے نہ پائے توجہ اور ایک سے پڑھیں گے اور یہ تصور کریں کہ میں اپنے رب کا کلام اپنے رب کو سنا رہا ہوں فرمایا کہ یہ خوش نصیب رات بھی یہ بات گزارش کی گئی تھی جو خوش نصیب ادب احترام کے ساتھ قرآن پڑھے گا اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا اس تصور کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو اپنے رب کا کلام سنا رہا ہوں تو وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے جنت کا اور جنت کے درجات چڑھے گا قرآن مجید پڑھنے کے طریقے کے مطابق اور اس کے بعد جب جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت میں قیام ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا کلام اپنے اس بندے کو سنائے گا کہ اس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی اللہ اللہ ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنائے پھر یہ کہ قرآن مجید کہ قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہے تعلم فہم کا تعلم کہ اس کا مفہوم سمجھنا لغت اور عقل کی بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت والوں سے قرآن مجید کا مفہوم سمجھا جائے پھر اس کے بعد جو پانچویں بات ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور عمل کس طریقے سے ہو اپنی سمجھ پہ نہیں نبی علیہ السلات والسلام کی تعلیمات کے مطابق جیسے صحابہ کرام رضی اللہ نے عمل کیا اس کے مطابق عمل کیا جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ کا عمل کیسے معلوم ہوگا یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ سبیل المؤمنین کہ صحابہ کرام رضی اللہ سے جو چلتا ہوا راستہ ہے اس راستے پہ اپنے آپ کو قائم کرو اس راستے کی اتباع کرو صحابہ کرام رضی اللہ سے جو چلتے ہوئے راستے ہیں وہ چار ہیں حنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں اور ہم بھی ہیں ان چار کے سوا کوئی راستہ نہیں جو صحابہ کرام جن چلتا ہوا آ رہا ہے اور ان میں سے ایک راستے کے ساتھ وابستگی ضروری ہے قرآن میں اللہ نے سبیر المومنین کہا کہ ان میں سے کسی ایک راستے کے ساتھ وابستگی اختیار کرو اور اس کی اتباع کرو اگر اس کی اتباع کو چھوڑو گے تو انجام یہ ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہوگا تو لہٰذا کسی ایک کی اتباع ضروری ہے اسی کو عام میں تقلید کہتے ہیں اس کے بعد جو چھٹی بات ہے وہ ہے تعلیم کہ قرآن مجید کو پڑھیں بھی اور آگے اس کو پڑھائیں بھی حضرت میں تو کاروبار کرتا ہوں میں تو سرکاری ملازمت کرتا ہوں میں تو نہیں پڑھا سکتا کیسے پڑھاؤں بڑا آسان طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر حکم من تعلم القرآن و علم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں گھر کے اندر صرف دس منٹ رکھ لیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا لیں یا ہم ایک دوسرے کو سنا دیں قرآن مجید ایک صورت روزانہ ایک ایک صورت روزانہ زیادہ بھی نہیں چھوٹی صورت ایک بیوی کو ساتھ بٹھائیں بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور ایک دفعہ اس کا پھیرا دے دیں اس کے اندر انشاءاللہ اللہ سیکھنے کا اجر بھی عطا فرما دے گا سکھلانے کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا اور یہ بہتری عطا فرما دے گا اور اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے ان کے ساتھ معاونت بھی کی جائے ان کی مدد بھی کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں تھیں ایک ذمہ داری کہ قرآن مجید کے کلمات کا پہنچانا حضرت نے پورا پورا قرآن امت تک پہنچا تھا صحابہ کرام نے منتقل کیا اور کرام سے آگے جو امت میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے اور آج ہمارے سامنے وہ مکمل قرآن موجود ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور وہ بھی ہمارے اندر قرآن کو اللہ جزا حیرت آفرم ان کے ذریعے سے موجود ہے تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام و نے قرآن مجید کا مفہوم سمجھایا بھائی و الکتاب کتاب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ قرآن مجید سبکن سب کن پڑھاتے سب کن سبکن سمجھاتے تھے چوتھی ذمہ داری حضرت نے عطا فرمائی وہ ہے کہ جہاں جہاں تفصیل کی ضرورت تھی وہاں حضرت نے تفصیل بیان فرما دی اس کو تبیین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تبیین کی ذمہ داری خود لی اور اس ذمہ داری کو پورا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو جہاں جہاں وضاحت کی ضرورت تھی نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی پھر جو پانچویں ذمہ داری حضرت نے ادا فرمائی صرف وضاحت ہی نہیں فرمائی بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ قرآن مجید کے حکموں پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے چھٹی ہے کہ نبی علیہ علیہسات نے اشتہاد اور قیاس کی تعلیم دی کہ قرآن مجید کے اشارات سے حالات کے مطابق کس طرح سے احکام اور مسائل نکالے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے تو علماء حضرات سے جو ہے وہ آپ رجوع فرمائیں گے اور یہاں جو قرآن مجید کے حوالے سے جو یہاں سلسلہ ہوگا رمضان راتوں میں وہ کیا ہوگا اس سلسلے میں میں بنیادی باتیں گزارش کر دوں پہلی ذمہ داری میری ہے آپ کی ہے وہ ہے قرآن مجید کو سننا وہ الحمد للہ نماز ترابی میں ہم سن رہے ہیں دوسری ذمہ داری ہے پڑھنا پڑھنے کے لیے اصول تجویز کا سیکھنا ضروری ہے اس لیے روزانہ درس کے اندر ایک اصول تجویز بھی ہم پڑھیں گے اس کی مشق کریں گے تیسری بات ہے قرآن مجید کا سمجھنا کہ یہ ہمارے رب کا پیغام ہے ہمارے نام ہے تو اس لیے رقوار جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہے ماننا جو کچھ قرآن میں ہے اس کو ماننا ہے اس کو عقائد کہتے ہیں تو یہ ایمان کی یہ بنیادی باتیں یہ بھی ہم سیکھیں گے اس کے ساتھ ہے کرنا عمل کرنا تعمیر کرنا اس کے لیے یہ نماز ہے دیگر معاملات ہیں عبادات ہیں ان کے بارے میں بھی جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ جو جی اتنا مہربان رب ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا اتنے احسانات بھی کیے تو اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور مانگنا بھی اسی سے چاہیے تو ذکر اور دعا جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی ہم مشق کریں گے تو چار چیزیں جو ہیں وہ یہاں رہیں گی ایک یہ کہ رب العالمین کا پیغام اپنے بندوں کے نام کے رحو کے حساب سے ہم اس کو لے کر چلیں گے اور دوسری چیز یہ اس کے بعد پھر اصول تجویز ایک اس کے بعد ایک ذکر یا دعا اور اس کے ساتھ ہی ایک بنیادی عقیدہ اور ایک جو ہے وہ اعمال کے لحاظ سے ایک ہو تو یہ انشاءاللہ شاء اختیار کریں گے اور اس کے ساتھ یہ میں مختصر طور پر اس کو تو آج ہی سے شروع کر رہے ہیں رکو وار جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ کل سے ہوگا بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف کہ قرآن مجید کے بنیادی نام چار ہیں ویسے تو بہت سے نام ہیں بنیادی نام چار ہیں ایک نام ہے القرآن قرآن کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا قرآن مجید میں ہماری ضروریات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں اس لیے اس کا نام القرآن ہے دوسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا تو قرآن مجید کے اندر ربط ہے وہ باقاعدہ مکمل ربط ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں تیسرا مفہوم ہے قرآن کہ پڑھنا کہ وہ چیز جس کو بکثرت پڑھا جائے تو جتنی کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے اتنی کثرت سے دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی اس لیے اس کا نام القرآن ہے دوسرا نام اس کا الفرقان ہے الفرقان کہتے ہیں فرق واضح کرنا قرآن مجید کون کون سا فرق ہے جس کو واضح کرتا ہے قرآن مجید ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیتا ہے قرآن مجید ہدایت کے راستے کو گمہی کے راستے کو واضح کر دیتا ہے قرآن مجید ایمان اور کفر کو واضح کر دیتا ہے قرآن مجید اعمال کے لحاظ سے واضح کر دیتا ہے کہ یہ اچھے اعمال ہیں ان کا انجام جنت ہے اور یہ برے اعمال ہیں ان کا نام ان کا انجام جہنم ہے تو یہ پوری وضاحت قرآن مجید سے ہو جاتی ہے نبی اصب کی تعلیمات کے مطابق تیسرا نام جس کا ہے وہ ہے الکتاب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الکتاب کہا ہے ایک نام اس کا الکتاب بیان فرمایا ہے الکتاب کے اندر ایک معنی ہوتے ہیں جمع کرنا تو قرآن مجید میں انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں جمع ہیں اس لیے الکتاب ہے الکتاب کے دوسرے معنی ہوتے ہیں لازم کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا لازم کر دیا ہے اور تیسرا نام الکتاب اس وجہ سے کہ لکھنا قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا لیکن قرآن مجید میں اللہ نے بار بار اس کو الکتاب کہا ہے یاس اور بکرا دیکھیں گے تو اس کے پہلے روح کے اندر بھی الکتاب کا لفظ موجود ہے تو الکتاب فرمایا ہے جب الکتاب فرمایا تو اس کو لکھا ہوا ہونا تو اس کے اندر آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ کون کون سے فتنے پیدا ہوں گے تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا جو کہے گا کہ قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا یہ لکھا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر گڑبڑ کی ہے کچھ نکالی ہیں کچھ چیزیں داخل کی ہیں تو اللہ کے علم میں یہ فتنہ موجود تھا تو اللہ نے اس کو الکتاب کہا جس میں مجھے اور آپ کو باخبر کیا ہے کیا ایمان والوں جو یہ لکھی ہوئی چیز تمہارے سامنے موجود ہے یہ میری میری ہی نازل کردہ ہے حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے اس میں نہ کوئی چیز شامل کی ہے نہ کوئی چیز نکالی ہے تو یہ توثیق ہے یہ تصدیق ہے کس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کام سے پہلے عطا فرمائی ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی تصدیق اور توثیق فرما دی کہ یہ قرآن مجید یک جا مرتب کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے لیے الکتاب کا لفظ نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر تو یہ ابھی کتاب کی شکل اس کی نہیں ہوئی اللہ نے اس سے پہلے اس کی توثیق اور تصدیق فرما دی تو ان کا صحابہ ان کا یہ کام ابھی وقوع میں نہیں ہوا ابھی واقع نہیں ہوا اس سے پہلے اللہ نے اس کو تصدیق کی صنعت عطا فرما دی اور قرآن مجید ہی کے حوالے سے صنعت عطا فرمائی اور دوسری بات فرمایا کہ جس وقت آہل الجنت جنت میں داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مرحلے میں ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ نعمتیں جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے ذائقے کا اس کی لذت کا صحیح تصور تو نہیں ہو سکتا لیکن دنیا کے اندر اس کا تصور ہو سکتا ہے شہد دودھ پھل گوشت ان کا تصور دنیا میں ہے لیکن وہ گوشت کس انداز کا ہوگا وہ شہد کس انداز کا ہوگا اس کا ذائقے کا پورا تصور تو دنیا میں نہیں ہو سکتا اسے ایک مثال گزارش کرتا ہوں طالبان کی جس وقت حکومت قائم ہوئی حضرت مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے پاکستان کے علماء گئے ملکان کے بھی بڑے بڑے حضرات مفتیانی گرام تشریف لے گئے تھے جس وقت وہاں نشست ہوئی نشست کے بعد حقانی صاحب سے اجازت لی آنے کی تو بہت بڑے شیخ جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ جس پر دروازے پہ ان کو چھوڑنے کے لیے حضرت حقانی صاحب آئے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایک درخواست ہے انہوں نے فرمایا کہ جی فرمائیے کہا کہ درخواست یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مجاہد بیٹھا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں کو چوس رہا تھا اس وقت آپ کو دنیا نے تسلیم کیا ہے دنیا جہاں کے مسلمان ممالک غیر مسلم ممالک کے نمائندے بھی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں جو غیر مسلم ممالک کے نمائندے آ رہے ہیں جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو اعتراض کا موقع ملے گا جب اس کو یوں ہونٹوں کو چوستا دیکھیں گے تو کہیں گے آداب ان کو نہیں ہے مجلس کے اندر بیٹھنے کے تو آپ سے درخواست ہے تو آپ اس کو سمجھا دیں تاکہ وہ یہ حرکت نہ کرے جس سے غلط تاثر پیدا نہ ہو حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا کہ اس کو سمجھانا نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کی بس کی بات ہے نہ دنیا جہاں کی طاقتیں مل کر اس کو سمجھا سکتی تعجب کے حضرت کے مجاہدین کے گروہ میں شامل آپ کی قیادت میں جہاد کرنے والا اور آپ کی بات نہیں مانے گا حضرت نے فرمایا کہ آٹھ آدمی ہم نے بھیجے تھے کسی مہم کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا جب آٹھ آدمی وہاں پہنچے یہ آٹھوں کے آٹھوں شدید زخمی ہوئے بچنے کا امکان نہیں تھا سات کی شہادت ہو گئی اور یہ آٹھواں تھا اس کے بچنے کا امکان بھی موجود نہیں تھا اسی حالت میں غشی کی حالت تم نے دیکھا کہ آسمان سے آٹھ کوڑے نازل ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں پیا ان کے ہاتھوں میں پیالے ہیں ہر ہوڑ نے اپنے ہاتھ کا پیالہ ایک ایک شہید کے منہ سے لگا دیا ایک ہوڑ نے وہ پیالہ اس کے منہ سے لگایا ابھی اس نے بھونک نہیں لیا تھا صرف پیالہ ہونٹوں سے لگا تھا تو ساتھ والی نے کہا کہ یہ ابھی عالم دنیا میں ہے تو اس نے پیالہ ہٹا دیا اس کے بعد ہم وہاں پہنچے تو ان سات کے اجسام کو تو ہم نے شہدا کو دفن کیا اور اس کو لائے اور علاج اس کا ہوا الحمدللہ یہ صحیح ہو گیا ہے یہ اس وقت سے ہونٹ چوس رہا ہے کہتا ہے کہ جو لذت اس ہونٹوں کے ہونٹوں کے ساتھ اس پیالے کے لگنے کی مجھے محسوس ہوئی ہے دنیا کی کسی چیز میں مجھے محسوس نہیں ہوئی یہ کیفیت تو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کا تصور ہو سکتا ہے دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک مطالعہ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا خود اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں فلا تعلم نفسی ما من قررت آئیون فلا تعلم کوئی ایسا نہیں کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی ہوں گی اس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے ان کو سنا ہوگا نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہوگا تو تعلم نفس معافی الحم قرتی آج اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرما دی اب وہ نعمتیں جس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا جو کبھی سنی بھی نہیں گئی ہوں گی کبھی جو ہے وہ دیکھی بھی نہیں گئی ہوں گی تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ نعمتیں دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تیسرے مرحلے میں اللہ تبار بطالہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا اور اہل جنت سے خطاب فرمائے گا سلام رب الرحیم کہ اللہ سلام کرے گا خود اہل جنت کو اللہ مجالنا مین ہوں اللہ مجھے بھی آپ ان خوش نصیبوں میں بنا دے ہم عرض کریں گے لبئی اللہ لبئی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی چیز چاہیے نہیں اللہ جس چیز کا وہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ چیز بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے تو اللہ فرمائیں گے میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں وہ نعمت کیا ہے کہ میں اس وقت اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں اللہ کا یہ اعلان اس میں اتنی لذت اور اس نعمت کی کیفیت ہوگی سب نعمتیں جنت کی جو ہوں گی ان تمام سے اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سب سے آخر میں عطا فرمائیں گے وہ نعمت اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن کی صنعت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں عطا فرمائی تو یہ دو چیزیں صحابہ کرام کے امتیاز ہیں جو اللہ نے بار سے پہلے ان کو عطا جو ہیں وہ فرمائی ہیں تو اس لحاظ سے اس کا نام الکتاب اور چوتھا نام اس کا جو ہے وہ ہے الذکر ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو نصیحت کو کہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے یاد دہانی ہے جو عہد الست اللہ نے فرمایا تھا اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے قرآن ہم پہ نازل کیا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں وہاں ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا السط تو گم کہ میں تمہارا رب نہیں ہم نے کہا تھا بلا کہ اللہ اس کے اندر بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے تیرے سوا کون رب ہے رب کس کو کہتے ہیں رب وہ ہے جو تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہو تو ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ حاجت روا مشکل خوشا سے تجھے مانیں گے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور رب کہتے ہیں اس کو کہ جس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے کہ اللہ کہ ہم تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں کریں گے تیری ہی اطاعت کریں گے تیری ہی فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن مجید یا دہانی کے لیے نازل فرمایا کہ دیکھو کہ حاجت روا مشکل کشا بھی مجھے ماننا تو قرآن مجید میں عقائد کی اصلاح اور دیکھو کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا میرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ ماننا تو اللہ کے احکام کیا ہیں وہ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ باتیں بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید از ذکر ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے قرآن مجید اور ذکر ہے اور ذکر کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ ہے عزت اور شرف کا ذریعہ کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان قابل ذکر ہو جائے اور میں قرآن مجید سے جتنی وابستگی بھی اختیار کرو گے اتنا شرف اتنا اعزاز اتنی عزت تمہیں نصیب ہوگی تو یہ قرآن مجید اس لحاظ سے ذکر ہے اس قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں پانچ سو چالیس رکو ہیں اور اس میں پارے تیس پارے اختیار کیے گئے ہیں یہ بعد میں سہولت کے لیے تاکہ مہینے میں قرآن مجید ایک بار مکمل ہو جائے سات منزلیں ہیں کہ جو خواص ہیں وہ اس کو سات دن میں مکمل فرماتے ہیں اور اس کی جو آیات ہیں عام طور پر مشہور ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ یہ بات درست نہیں ہے اس کی آیات جو ہے وہ چھ ہزار دو سو چھتیس ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ رخو کی علامت آپ دیکھتے ہیں کہ رخو کی علامت ہر رخو کے بعد یہ آئین لگا ہوا ہے آئین کے اوپر بھی ہنسا ہے آئین کے نیچے بھی ہنسا ہے آئین کے درمیان بھی ہنسا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ آئین کے اوپر جو ہنسا ہے یہ سورت کے رخو کا نمبر ہے یہ سورت کے لحاظ سے یہ اتنا رخوع ہے اور جو آئین کے نیچے ہے وہ پارے کے لحاظ سے رخوع کا نمبر ہے اور جو آئین کے اندر کا ہنسا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس رکو کے اندر آیتیں کتنی ہیں تو یہ بات اس سے جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے نبی علیہ السلاط وسلام غار ہرا میں تھے تو سب سے پہلی وہی جو حضرت میں نازل ہوئی اور صورت العلق آخری پارے کی صورت اس کی پہلی پانچ آیتیں اور جو سب سے آخر میں وہی نازل ہوئی وہ صورت الباقرہ کہ تیسرے پارے میں جو اس کا اڑتیسواں رکوع ہے اس کی آخری آیت اور آیت کا نمبر دو سو اکاسی ہے بتو یومن یہ سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی اور ان صورتوں میں سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت سب سے پہلی وہی نہیں سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت صورت فاتحہ ہے اور سب سے آخر میں مکمل نازل ہونے والی جو صورت ہے وہ صورت النصر ہے جا نصر اللہ الفتح اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں مکمل صورت نازل نہیں ہوئی اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں یہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے علیہ السلام کی مکی زندگی میں صورتیں نازل ہوئیں چاہے وہ سفر ہی میں نازل کیوں نہ ہوئی ہوں ان کو مکی صورتیں اور مکی آیات کہتے ہیں اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں چاہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں تو بھی ان کو مدنی صورتیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا جو رکوع اور خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ کل شروع ہوگا اور اس کا جو باقی دو تین چیزیں ہیں پانچ چھ منٹ میں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ قرآن مجید ہم نے صحیح پڑھنا سیکھنا ہے اور اس کو اصول تجوید کہتے ہیں تو اس مشکل نہیں ہے تو یہ آسان اصول ہیں تو ان میں سے جو ایک پہلا اصول ہے وہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں تین ہیں چھوٹی مقدار درمیانی مقدار اور لمبی مقدار تو جب میں مشق کروں گا تو طلبا میرے ساتھ مشق کریں گے آپ بالکل سن لیں گے جو آپ حضرات بھی ساتھ آواز ملانا چاہیں گے تو ملا لیں گے تو اصول جو پہلا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں تین ہیں چھوٹی مقدار درمیانی مقدار لمبی مقدار اس وقت ہم چھوٹی مقدار کا طریقہ سیکھ رہے ہیں یہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں آواز اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت اس کو ایک ساتھ شروع فرمائیں یہ پہلا پورا ہر انگلی میں تین پورے ہیں تو یہ پہلے پورے کے آدھے حصے تک جو آواز ادا ہوگی اس کو چھوٹی مقدار کی آواز کہتے ہیں پہلے پورے کے آدھے حصے تک جو آواز ادا ہوگی اس کو چھوٹی مقدار کی آواز کہتے ہیں ایک حرف بھی چھوٹی مقدار میں ادا ہوں گے اور دو حرف بھی چھوٹی یہ کہاں کہاں ادا ہوں گے یہ اصول آگے آئے گا اس وقت ہم اس مقدار کی مشق کر رہے ہیں تو پہلے میں مشق کر رہا ہوں ایک حرف والے کہ اس کو انگوٹھے کی نوک کو رکھیں گے چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ آواز اور انگوٹھے کی نوک کے نیچے ہر تک ایک ساتھ شروع کریں گے اور پہلے پورے کے آدھے حصے تک آواز ادا کریں گے جھٹکے کے بغیر ٹھیک ہے تو اس کو میں ادا کر رہا ہوں تو جو حضرات مشق فرمانا چاہیں گے ساتھ مشق فرمائیں گے آپ او با بی بو تا تی تو جا جی جو دا دی دو یہ کا ساتھ ساتھ رکھیں گے تاکہ اس سے مشق جو ہے وہ پختہ ہو کا کی کو لا لی لو یہ دو ہر اسی طرح چھوٹی مقدار میں دو حرفوں کو ادا فرمائیں گے اب اب اب ہاں اس کو اب نہیں پڑھیں گے اب پڑھیں گے یہ مجبور ہوگا اب اب اب ال ام سب سے پہلی چیز ہے ایمان کہ ایمان پہ نجات ہے تو ایمان کیا ہے بس چھ باتیں ذہن میں رکھیں گے یہ ایمان ہے کس چیز کو ماننا ہے اس خبر یا حکم کو ماننا ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو ہماری بات بنی ہوئی نہ ہو جو خبر جو حکم نبی علیہ السلاط نے ارشاد فرمایا جو خبر اشاد فرمائی جو مثال اس کو ماننا ہے کیوں ماننا ہے حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا ہے کیسے ماننا ہے اپنی مرضی سے نہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ نے مانا ہے کس طریقے سے ماننا ہے ڈھیلا ڈھالا نہیں شک و شبہ کے بغیر ماننا کس سے ماننا ہے دل سے سچ ماننا ہے اور اظہار جیسے کرنا ہے زبان سے اقرار کرنا ان چھ باتوں کو میں ملا کر عرض کر دیتا ہوں وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو اسے حواس اور عقل کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر کسی شک و شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اس کو ایمان ہیں اب ہے اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز کا سات باتیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں ان کا عنوان میں عرض کر دیتا ہوں باقی تفریح چلتی رہے گی نماز جسمانی عبادت ہے سب سے پہلے جسم کا پاک ہو نمبر دو لباس وہ کپڑے جو نمازی نے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہوں تیسری بات جگہ کا پاک ہونا چوتھی چیز جسم کا جتنا ڈھانپنا ضروری ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو پانچویں بات نماز کا وقت ہونا چھٹی بات قبلہ رخ ہونا ساتویں بات نیت کرنا کہ میں کیا کون سی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ سات باتیں نماز کی شرطیں ہیں یہ سات باتیں جب تک پوری نہیں ہوں گی نماز شروع نہیں ہو سکتی تو نماز سے پہلے ان سات باتوں کا خیال رکھنا ہے مزید تفصیل مشاہدہ کرتے رہے گی اللہ بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں چوتھی چیز جو ہے ذکر اور دعا کے کلمات کا درست کرنا تو اس وقت میں مشق کر رہا ہوں کلمہ تجہ اس کی مشق آپ میرے ساتھ کر لیں تاکہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ درست ہو جائے لا الہ الا اللہ ہاں، خیال فرمائیں گے اس کو علم نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے مو سمیٹ کا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق کے سوا میں یہ بات کیوں مانتا ہوں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا معتبر ہے اگر ان کا معتبر نہیں تو کس کا معتبر ہوگا کیونکہ رسول اللہ وہ اللہ کے رسول اللہ نے ان کو بھیجا ہے جو اللہ کی بات ہے نہ اس میں وہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں باقی سب کوئی اور بات کر رہے ہوں ان کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو حضرت علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے میں اللہ کو اکیلا معبود مان رہا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی آماد کی پختگی نصیب فرما دے آپ کو دعوان الحمد للہ تو یہ ہمارے پاس و سیام موجود ہیں ابھی جن حضرات کو اپنے لیے یا اپنے حلقۂ آباد کے لیے چاہیے تو بلا تکلو جتنے چاہیے اس میں سے اٹھا سکتے ہیں الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم ربنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نبر قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا برز اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم وتقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى صلى الله الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين